وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کافر کو گھر کے برتن میں کھانا کھلا سکتے ہیں یہ ضرور اس بات سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے کہ جتنے بھی اسلام دشمن ہیں کافر ہو مشرق ہو یہود و نصارہ ہو جو بھی ہو تو ان سے ہمارا قلبی ایک دلی تعلق کہ جو ایک مومن کو ایک مومن سے محبت ہوتی ہے بس ایسی محبت ان سے نہیں ہونا چاہیے اس کا ہمیشہ ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے اور رہا سوال کے کافر کو برتن میں گھر کے کھلا سکتے کہ نہیں تو اس حوالے سے علماء اور مفتیان کرام یہی فرماتے ہیں کہ کھلا تو سکتے ہیں لیکن وہ جو محبت اور جو تعلق ایک ایمان والے سے ہوتا ہے وہ ہمارا تعلق ہرگز بھی کسی کافر سے یا کسی بدقی عقیدہ سے یا کسی بھی اسلام دشمن شخص سے یا مذہب والے سے ہمارا نہیں ہونا چاہیے